رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسابی وبارک وسلم آدی بارگاہ ذی شان درود اور سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اس المین دنیا دی آخرت صلاح نصیب فرمائے خصوصاً بانی مجلس انہوں دے والے میں مرحوم مرحوم مغفور کہ اللہ رب العالمین بخش فرمائے اسن جیندیاں نو ہدایت ساڈے مویاں نو بخشش دے نال نوازے دوستو بزرگو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات بنایا تے کائنات نے بہت کچھ بنایا عرش عظیم جیسی مخلوق بھی بنائی ہے آسمان بڑھائے نے زمین بنائی دریا سمندر پہاڑ بنائے جن دے فرشتے بنائے نے غرض ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالمین دے وچ موجودات عالم وچ کائنات دے وچ بڑا کچھ بنایا ہے بڑا کچھ رکھا ہے لیکن کائنات بچ کوئی کمی ہے شی جی اللہ تعالی نے حضرت انسان نو بنا کے پوری موجودات کائنات بہت کچھ ہے لیکن کوئی کمی ہے ایسی جی اللہ تعالی نے حضرت انسان بنا کے پورے پھر انسان کوئی کمیاں سن جنہوں اللہ تعالی نے اپنے نبیا کے رسولوں پورا کیا کن پورا کیتا ہے اللہ تعالی دے نبیاں دے رسولوں دے وچ کوئی شہ رہ گئی سی جیڑی اللہ تعالی نے حضرت آدم شفیع اللہ تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک بڑیاں شانہ والے بڑیاں رقص والے بڑیاں کرامتاں والے بڑیاں رفتاں والے وہ آدم شفیع اللہ ہے یہ نجی اللہ ہے یہ موسا کلیم اللہ ہے یہ داؤد خلیفت اللہ ہے یہ عیسیٰ روح اللہ ہے خلیفہ اللہ تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک بڑی شانہ والے نبی تے رسول نے سبحان اللہ لیکن حالے انہوں نے کچھ اللہ تعالی نے کچھ رہ گئی ہے جیڑی اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ نال پوری کی ہے کائنات کمی سی رب نے انسان نال پوری کیتی ہے انساناں دے وچ کمی ہے رب نے نبیاں دے رسولاں نال پوری کیتی ہے تے جیڑی نبیاں دے رسولاں وچ رہ گئی سی رب نے محمد رسول اللہ نال پوری کیتی ہے ہن محمد رسول اللہ تو بعد کسے نبی نہیں آونا کسے رسول نہیں آنا کیونکہ نبی دے رسول دی تا کمی جے رہنی سی رسول ساڈے کمی تے تا کسے کمی کٹن آنی سی جدو اللہ نے اپنا حبیب بنایا کمی رکھی کو کٹن کتے کون ہوئے گا جن جی آخیا میں نبی محمد رسول اللہ تو بعد بھی میں نبی ہاں میں رسول ہاں ہچھل کی گل نہیں اشارو اللہ بھی آن گے وہ گرانیا نبوت والے نبی نے نمے کی گل پی ہوتی ہے جیڑا لجپال نبی تو بعد آمن پھر آخ میں نبی ہاں نام مرادا تیری مت ماری کمی دیا پوترا کمی چی کمی پوترا تو جانا نہیں ہو سکتا کسی کمی دا پتر ہو سکتا سمجھو گے نہیں تو کائنات کا حسن انسان کے ساتھ ہے انسانوں کا حسن نبیوں کے ساتھ ہے اور نبیوں کا حسن محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے تکمیل تکمیل کمال ان جب ابتدا بھی سارے رسول تو ہوئی ہے انتہا بھی سارے رسول تو ہوئی ہے المرسلین ابتدا بھی آپ نے انتہا بھی آپ نے جڑے وچوں آئے نی لجپال شانہ تک آدم شفیع اللہ سے لے کر ایسا اللہ تک کیوں آئے شانے بتانے کے لیے آئے شانے دکھانے کے لیے آئے آدم شفیع اللہ بڑی شانوں والے اللہ تعالی نے خلیفہ بنایا آپ اپنے ہاتھ بنایا انہوں نہیں منیا اللہ نے فرمایا ماریا گیا جنہوں بنایا سجدہ نہیں کریں گے کرے گا ماریا گیا ماریا گیا حضرت آدم سفی اللہ آئے تو سارے سارے رسول واسطے نے آدم شفیع اللہ علیہ السلام پتر بیٹھے نے آپ انہوں کو تر کے گئے نے آدم علیہ السلام دے پتر ایک دوجے نے گل بات کر رہے نے کوئی آدھا یار شاڈا ابا آدم بڑی شان والا ہے اللہ نے انہوں فرشتہ کو سجدہ کرایا ہے کوئی آدھا فرشتے بڑی شان والے نے کوئی آندا ہے کچھ کوئی آندا ہے کچھ حضرت آدم شفیع اللہ ٹر کے گئے فرمایا پتر کے کہے دے پئے ہو انہاں فرمایا ابا جی شانہ پہ تول دے ہیں فرمایا میرے حق کی کہیں دے ہونا کہ ابو جی تو دے ابا جی ہو ساڑے پیو رب دے خلیفہ اللہ نے توانو اپنا تھانال بنایا ہے خلق تو بے یدیہ دتائی کرے گا پھر دے تو رکھے آئے تیری بڑی شان ہے آپ نے فرمایا چپ کرو میں دسنا میرے تو جی جی فرمایا میں دانا تو باہر آیا میں توبہ توبہ دا دا ارادہ میںردہ بڑی مدت رویا بہت کچھ کھویا بڑی مدت رویا آخر سر چکیا میری اک عرش عظیم تک گئی کتنے تک گئی ہر شریم یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے اکھان اٹھا عرش تک جانے نے تھلے ویکن تحت سر بھی تھلے ویک لے فرمایا پتر میں اتنے اکھ چکی ہے آرش کے اتنے ویخی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ تے نال لکھا کھڑا ہے محمد رسول اللہ اپنا تخت اپنے تخت یہ غیر نہیں ہو سکتا اپنے گھر لکھ دشمنا کون لکھ ہے

خلافت پتر میں نو ملی ہے لیکن توبہ میں نو لجپال دے صدقے نصیب ہوئی ہے انہوں دے صدقے قبول ہوئی ہے یہ آدم شفی اللہ ہے اس تو بعد عیسیٰ روح اللہ نے قوم نشارہ جنہوں نے اپنا رسول دے پیغمبر من دیا ہے مسیحی لوگ نصارہ وہ کی کہندے نے انجیل باپ یارواں باپ پہلا آیت یارویں حضرت عیشا روح اللہ علیہ السلام بات فرما رہے ہیں لوگوں میرے بل متوجہ ہو میں تمہیں خبر دین لگا سارا لوگ آخیا اللہ دا رسول تے جدوں بھی گل کرے گل پکی کرتا چاہتا میرے ویکھو کوئی گل ہو لوگ آخر حضور فرماؤ کی فرمایا سنو میرے تو بعد ایک نبی آئے گا رسول آئے گا تسا سارے جان گے شارو اللہ کیا شانہ نے روح اللہ بھی ان کا نام ہے کالے مت اللہ بھی ان کا نام ہے نفا جبریل نال پیدا ہوئے باپ تو بغیر پیدا ہوئے باپ تو پیو بھی نہ جام لوگ بغیر پیو تو حلالی ہو سکتے ہیں پیو نہیں پتر پتریا ڈبیا تک مقابلہ کرو گے تو ہوے گا بغیر پیو تو پیو نہیں باپ نہیں نفخ جبریل نال آپ سلا تو سلام دی ہوئی ہے بڑیاں شانہ والے عیسیٰ علیہ السلام نے شانہ بڑھیا سن تے لوگ آخیا بھی یہ آخری نبی ہے شانہ دی تو ہو گئی رات اس تو بعد کون آ سکتا ہے عیسا علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے تو بعد بھی یہ کون آ اے اللہ دے نبی دی کیا شان ہوے گی سنی مسلمانہ کا اور لال سن مقام رسول کیا ہے مراسیاں تو سننا اور گل ہے رب دے نبیاں تو سننا اور گل ہے حضرت ایشار اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں پہاڑی کے بعد میں اپنی قوم کو اے لوگوں غور نہ سنو میں بھی بڑی شان والا نبی روح اللہ بھی میں ہوں کالے مت اللہ بھی میں ہوں ابن مریم بھی میں ہوں میری شان اللہ نے بڑیاں دکھیاں نے تے بدائیاں نے لیکن سنو میرے تو بعد جڑا نبی رسول آوے گا او دی جازمت اور شان ہے اللہ دی قسم کر کے آنا میں او دی پیران دے میں جڑی جتی ہے اور جتی دے نو بھی ہاتھ لاؤن دے قابل نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ روح اللہ یہ روح اللہ ہے کالے مت وہ خلیفت اللہ یہ روح اللہ خلیفت اللہ بھی ہمارے رسول کی شان بتاتے ہیں روح اللہ بھی ہمارے رسول کی عظمت بتاتے ہیں اس تو بعد بجنے موسا کلیم اللہ قوم یہود کے رسول وہ فلسطین مارن والے مسلمان جڑی فلسطینی ریاست ہے جس کو یہود کہتے ہیں انہوں نے رسول موسا لے چلا وہ آدھے نے ساڈے نے لیکن موسا لے چلا برمان میں تا نہیں ہاں مسیح کے ہوں گے جو ساڈے تو بعد ساڈے محمد رسول اللہ منے گا کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں نشارا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رسول ہیں پر رسول تو پوچھو تسا بھی نہ دے آئے ہو کہ نہیں وہ آنے نے نہیں جیڑا سارے رسول نہیں منے گا اور سارے نبیاں دا نبی ہے رسولاں دا رسول ہے انہوں منے گا اسی انہوں مننا گے وہ سارا آسا ہو دے جیڑا سارے محمد رسول اللہ نے نہیں منتا ہو دے اسی نہیں ہو سکتا ہے یہود کہتے ہیں موسیٰ ہمارے ہیں نشارا کہتے ہیں عیسیٰ ہمارے ہیں اسرائیل والے کہتے ہیں داؤد ہمارے ہیں ارے تم لاکھ دعوے کرو وہ تمہارے ہیں لیکن ان سے پوچھو وہ کن کے ہیں وہ ان تمہارے نہیں ہیں وہ ہمارے ہیں کیونکہ ہم محمد رسول اللہ والے ہیں ہم کن والے ہیں وہ ابو البشر یہ روح اللہ انہوں دی توبہ قبول ہوئی سہی دے سکتے یہ ہاتھ نہیں لاؤں دے پہ جتی دے تسمے نو پتہ نہیں کتنی عظمت دے دے رسول دی اب موسیٰ علیہ السلام دی واری ہوں دے بڑی جلیل القدر پیغمبر نے قرآن مجید دے کتنی شفے دے شفے بھرے پہنے لج پال دے ذکر خیر دے نال بڑی عظم والا رسول ہے بڑی عظم والا ہے کہیں دے کی نے فرماؤں دے کی نے یا اللہ تو میں رسول بنایا تیری بڑی مہربانی میں اپنا کلیم بنایا تیری بڑی مہربانی بڑا احسان ہے پر جو محمد رسول اللہ دم امتی چا بنے گا تے گل اینا تو ہی بڑی جی موسیٰ علیہ السلام کی آرزو ہے اب حضرت آدم خلیل صفی اللہ موسا کلیم اللہ عیسا روح اللہ اب جد لمبے یا ابراہیم خلیل اللہ کیا کہتے ہیں کعبہ بنایا خدا دا گھر بنایا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی نہ نال آپ مستری دا کام کرتے پے حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور والا کام کر رہے ہیں آپ اللہ اللہ بیت دیا دیوار بنا رہے ہیں تلو حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا بھی چوکے پتھر بھی چوک خدا کا گھر بنا رہے ہیں باپ بھی اتنی بڑا کام ہے خدا کا گھر بنایا ابراہیم خلیل اللہ مانگو کیا مانگتے ہو سارا گھر بنایا کی منگتے ہو دونوں پیوں پتر رل کے بنایا میرا گھر بنایا ہے میرے حکم دے آخے دے ہوں منگو کی منگتے ہو رب دین والا خلیل اللہ منگن والا ہے نہ وہاں دینے والے میں کمی ہے یہاں نہ مانگنے والے میں کمی ہے اگر وہ رب ہے تو یہ اس کا خلیل ہے اب دیکھو کیا مانگتے ہیں تھوڑا کی خیال سے کی منگنا ہونا وہ تو سنی مسلمان دسو خلیل اللہ علیہ السلام نے کی منگنا کی منگیا ہے کی منگنا چاہیے تھوڑا کی خیال ہے کہ تھوڑا کوئی بھی خیال نہیں سد کے جاؤں آج کل سے مجموعات کوئی کر لکھا بابا جی نے دسیا بابا جی نے جو دسیا ہے بابا جی کا اپنا پڑھیا نہیں یہ بھی مولویا دسیا ہے ہاں، لولا ماؤ بارہ سات تو لمبے

اللہ علیہ السلام اللہ دا خلیل ہے بڑی شان ہے بڑا مقام ہے جد لمبیا ہے بڑی عظمت ہے کی منگ دے پہن یا اللہ تیرا گھر بنایا ایک گھر ساڈا بھی بنا دے یہی خدا کا گھر کون کا گھر تھا یا اللہ کوئی پیسہ دے دے کوئی دھن دے دے کوئی رن دے دے کوئی حکومت دے دے کوئی عہدہ دے دے کوئی سلطنت دے کوئی عزت دے دے کوئی وقار دے دے فلانا دے دے ارے جو خدا سے دنیا مانگے وہ نبی نہیں ہوتا نبی وہ ہوتا ہے جو نبی مانگتا ہے اور خدا کا دین مانگتا ہے خلیل اللہ علیہ السلام ہے خدا کا گھر بنایا اللہ کا خلیل ہے دینے والا رب ہے نہ ادھر کمی ہے نہ ادھر کمی ہے اتنی بڑا کام کیا تیرا گھر بنایا امیر دا گھر بنا بھی ہے تو بھی بڑا کچھ دے دینا ہے صدر دا بنا بھی ہے تو بڑا کچھ دے دینا ہے وزیر اعظم کا بناؤ تو بڑا کچھ دے دینا ہے رب بناون والا تیرا خلیل آ بنایا تیرا گھر ہے ہوں میں کی منگا گا وہ چھوٹیاں آرزو نہ رکھیا کرو آرزو بڑیاں رکھیا کرو خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا مولا میں کی منگتا ربنا واپس فیہم رسولا اے اللہ میری اولاد اپنا رسول بھیج دے اللہ یہ دعائیں خلیل ہے کچھ نہیں منگیا اپنی اولاد کی منگیا ہے رسول کی منگیا ہے اللہ تعالی رسول بھیج دے جب تیرا رسول آ جائے گا تو دنیا کی کوئی چیز پیچھے نہیں رہے گی حکومت بھی ان کی ہوگی سلطنت بھی ان کی ہوگی عزت بھی ان کا ہوگا بکار بھی ان کا ہو ان کے در کا نو کر دنیا کا سردار ہوگا بلا لفظ لجمال ہوگا رسول مانگو امت مسلم اللہ اللہ تعالیٰ تیرا گھر بنایا گھر تے تیرا تے آونا تے نہیں تے جے گھر والا نہ ہو تے گھر بناون دی لوڑ کی ہے او گھر بناؤ تے مڑ گھر چاہو ہی نہ تے بناون دی لوڑ کیڑی ہے خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا مولا گھر تو بنوا جے تو تے ہی پاک دے ہن گھر والا کون ہو سی گھر والے کنے رہنا ہے گھر دے ویڑے کنے رہنا ہے تو تے گھر تو پا کے بنوایا تے ہے روے گا کون ہن آپ فرماوندے نے مولا گھر دا وڈا ہی تے ہونا چاہیے گھر دے وچ رہن والے بھی ہونے چاہیے نے فرمایا گھر وچ رہن والی میری اولاد ہے تے گھر دا وڈا محمد رسول اللہ ہے خلیل وساوے رسول گھر رب دے بناوے خلیل وساوے حبیب دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے رسول دے دے رسول دے دے بس جب رسول دے گا باقی کہڑی شاید پیچھے رہیں گے اکلان دے نال چون ہوں دیا نا سمجھان دے نال چون ہوں دیا نا

رسول قدر کیتے نہ اپنی قدر کروا سکتے ہو جی میں خدا کو رسول منگیا ہے جدوں جی منگن دی واری آئے کرو سب سے ہمارا رسول کی کرے گا والحکمہ مولا رسول رسول کی کرے گا تعلیم دے گا تربیت کرے گا تزکیہ بات ہے نفس علم خدا کا دے گا علم خدا کا دے گا خدا کا علم بھی دے گا خدا کی عبادت بھی بتائے گا پھر یہ بتائے گا خدا کس کے ساتھ ہے اور کون خدا کے ساتھ ہے سوچ نال بندہ وڈا بنتا ہے جدوں بھی اپنے کیتے کوئی خیر منگو سب تو پہلے خیر منگو کیڑی اپنے رسول دی سننا تھا جی بولو گھر کھڑ کے پہ منگتے ہیں اچھا کی مانگ رہے ہیں یا اللہ ایک بار کٹی دے دے ایک بچہ دے دے ایک پیسہ دے دے میری کڑی لگ جاوے میرا منڈا لگ جاوے یا اللہ میرا منڈا نوکر بن جاوے یا اللہ میری کڑی نوکرانی بن جاوے کیڈیاں کچیاں ارزواں دے خچا لوگ رہ گئے کچیاں ارزواں دے خچ لوگ ارے امت رسول کی ہے امتی وہ ہوتا ہے جو اپنے رسول کا نوکار ہوتا ہے نو امتی اس کو نہیں کہتے جو انگریز کا نوکار ہوتا ہے تو اب مقام رسول کیا ہے خدا نے سب تو پہلے بنایا سب تو آخر بھیجا اول نبی آخر المرسلین جڑے ویچ نبی رسول آئے نے وہ سارے لجپال دا اعلان دے پرچار ہی کرن آئے نے آدم شفیع اللہ ابو البشر ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء موسا کلیم اللہ عیسا روح اللہ تاریخ انبیاء میں یہ بڑیاں شانہ والے رسول دے نبی نے کی کر رہے ہیں جی آدم علیہ السلام تعریف کر رہے ہیں فرمیندے نے میری گل نہیں میرے رسول دی گل ہے یہ خلیل اللہ علیہ السلام دی جو ہی فرموندے نے پاس آخری دعا ہی ہے جی موسی علیہ السلام تے وہ بھی انہوں نے مولا امتی بنا تے جی عیسی روح اللہ علیہ السلام نے تے وہ کہندے نے مولا کریمہ اتنی عظمت والا رسول ہے میں دی جتی دے تسمے نو ہاتھ لاون دے قابل ہی نہیں چار اب سوچو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام حضرت موسا حضرت عیسیٰ موسا علیہ السلام کو کون منگے نے یہودی مانتے اپنی مرضی کے ساتھ نشارا مانتے ہی سارو اللہ کو اب سنی مسلمانوں یہودیوں کے رسول موسا علیہ السلام نسرانیوں کے رسول عیسیٰ علیہ السلام وہ موسا علیہ سلام کی عیسا علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں اللہ تعالی سانو اس رسول دا امتی بنا کی بنا امتی بنا اور ہم امت کیا کہہ رہے ہیں اسی امت کی کہہ رہے ہیں قوم میں یہود اور نشارہ کے رسول نبی ہمارے رسول کے در کی نوکری کر رہے ہیں اور امت جو ہے ان کو نبوسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود اور نصارہ کے در کی نوکری کر رہی ہو یا کل کے راج کی غلامی چھوڑ دو یا رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دو کائنات دا حسن اللہ تعالی نے انسان نال پورا کیتا انساناں دا حسن نبیاں تے رسولاں نال ہے تے نبیاں دے رسولاں دا حسن اور جمال محمد رسول اللہ دی ذات نال ہے اتھوں گل شروع ہوئی ہے ایتھے آ کے موقع حبیب تو شروع ہوئی ہے حبیب دے موقع گئی ہے ابتدا میں وہی انتہا میں وہی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی بات ہے وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تو حسن کی پورا ہویا تیرے نال کالے نال ہویا تیرا حسن کی پورا ہویا ہے نبیاں نبیاں دے دے رسولاں رسولاں نال نال نال تے دا حسن پورا ہویا محمد رسول اللہ دی ذات اب کائنات نو اللہ تعالی نے تیرے بنایا یا کائنات کینایا بنایا تو جس وقت تک انسان ہو اس دنیا دے نال اپنی شان پوریا کرتے رہو گے مقام نہیں لبے گا نہ ملے گا ارے دنیا کا حسن تو انسان کے ساتھ ہے انسان کا حسن نبوت اور رسالت کے ساتھ ہے تو کائنات کی عزت انسان کے ساتھ ہے اور انسان کی عزت محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے بنے مل مسلمان شانا شاہ لے رہا کائنات کے ساتھ دنیا دے نال پیسے دے نال دے نال سارے دیکار ہوئے پیا ابن آدم ہے ارے آدم ہو ابن آدم ہے تیری عزت دنیا دے نال تھوڑی ہے دنیا دی عزت تیرے نال ہے ہاں، تیری عزت کی دے نال ہے تیری عزت صرف اللہ دے نبی دے رسول دے نال ہے دین کے ساتھ ہے شریعت کے ساتھ ہے دنیا کے ساتھ نہیں ہے دین اور شریعت کے ساتھ ہے دین اور شریعت کے ساتھ ہے اب صحابہ کرام اہل بیت ازواج رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ابتدا انتہا اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاڑے ساڑے واسطے موشن مربی اور معلم جے تک تینوں مینوں اپنے مقام دا پتہ نہیں لگنا اپنے رسول دا پتہ نہیں لگنا تک اپنے رسول دا پتہ نہیں لگے گا تینوں کدی نہیں پتہ لگے گا آلے محمد دی کی عزت ہے اصحاب محمد دی کی عزت ہے ازواج رسول دی کی عزت ہے مقام نبوت اور رسالت کو پہچانو مقام الوحیت کو پہچانو مقام انسانیت کو پہچانو پھر تمہیں پتہ لگے گا رسول کی آل کی کیا عظمت ہے رسول کے صحابہ کیا کیا مقام ہے

اتنی بڑا انسان تعریف تاریخ کا محمد رسول اللہ اتنی عظیم ترین انسان دے آل دی کی عدمت گی او دے دی کی شان گی وہ دی ازواج متحرات کا کیا مقام گا تک مقام محمدی کو نہیں پہچانو گے آل محمد کی عزت کا نہیں پتہ لگے گا جب تک مقام محمدی کا پتا کدو لگتا ہے جب دین مستفا نو پڑھو گے شریعت مستفا نو جانو گے اب آ گئی نا واری ہوں اصیا اصیا یار اچھا سنی مسلمان ہیں ساڈے اتنی عظمت شانے والے رسول نے ساڈے کتے دو چیزاں چھوڑی ایک دین دوسرا جماعت ایک دین دوسرا دین اسلام جماعت کیڑی چھوڑی ہے ساڈے رسول نے ساڈے کتے دساں تین جماعتاں کنا بولو آل رسول ازواج رسول اور اصحاب رسول تین کٹھا رکھو گے نا تو پورے مسلمان بن جاؤ ان تین وکھرا کرو گے کافر ہو جاؤ گے کیوں دین اسلام کی ساری عمارت انہوں تین کھڑی ہے اور اس عمارت پر یہ امت بیٹھی ہے یہ تین ستون ہیں دین محمدی کے چھت پلر تھلے جڑے نے نا برابر ہونے چاہیے اچے نیویں ہونے چھت نہیں برابر پہ برابر ہونے چاہیے اتلے تو ٹھیک رہن گے ورنہ ایک تھلے ہوئے گا ایک اچا ہوئے گا وہ آگے گا میں ڈگن لگا وہ آگے گا میں کی کر جب چھت برابر نہ ہوئے تو دیکھو جو کھار کی جاؤ کھائی رہنا ہے اب یہ تین ہیں آل اصحاب ازواج ان پر یہ دین کی عمارت کھڑی ہے اس عمارت دے امت بیٹھی جی یہ تھلے تو آ کے نا ذرہ کسی نو ہٹایا ذرہ تیرے تو گھاٹا وعدہ ہویا گا ساری عمارت گڑ پوے گی جہے پاس تیٹھے آپ ہی ٹکنے الحمد للہ ساڈا پاسا کچا کوئی نہیں

تینوں ملا والے تین ملاؤ گے تینوں کو تو سنی بنو گے تینوں کو لڑاؤ گے تو بےمان ہو جاؤ گے سنی ہو ملا ایک کرنا ہے انہوں نے ایک سمجھو گے ایک آنکھ سے دیکھو ان تینوں کو ایک آنکھ سے دیکھو گے تو سننی رہو گے اگر آنکھ سے گھیر کرو گے تو بےمان ہو جاؤ گے دیکھو یہ دسو آگو مولی صاحب چیزاں تین نے ایک کیون نظر آن گیا بابا سنو تھوڑی اکھان دو ہیں کہ نہیں اچھا دو ویخ دیو کہ ایک ویخ دیو دسو حالی تک نہیں پتہ نہیں لگا وہ تو اکھاں دو نے کہ ایک نے دو نے اچھا ایک ویخ دیو کہ دو ویخ دیو سلو کر لو پہ دو ویخ دیو کہ ایک ویخ ایک ویخ دیو اکھاں کنہ نے ویخ دیا کی ایک کیوں ویخ دیو اکھاں دے دو نے اکھان دو نے نظر کی ہے ایک اکھان دو نے میں ایک نظر آ رہا ہوں میری اکھان دو نے تو ایک نظر آ رہا ہے ہاں۔ یہ نہیں بھی اس آنکھ وکھرا ویکھا اس اکھ پھر وکھرا نہیں ہوں یہ مینو دسو بھی اکھان تے دو نے تے ایک کیویں ویکھ دے پائے جواب دیو نا بڑے بڑے سائنسدان دے فلسفی بیٹھے ہو

چلو سارے کام ہی ایسا مولوی دس اب میں بتاتا ہوں کون آنکھیں دو ہیں نظر ایک آتا ہے کان دو ہیں سنتے ایک ہو وجہ ہے میں بچو جڑا نور ویکد ہے نا نور ان اکھان دے بچو جڑا بچو نور ویکد ہے وہ نور ایک ہے تب دو اکھان دے بچو ایک ہی نظر آتا ہے تین نے جماعت ایک آل ہے ایک ازواج نے ایک اصحاب نے جماعت تین نے ویکھنا ایک ہے کیوں ایک ویکھے گا تے ٹھیک رہے گا کام دو ویکھے گا کام خراب ہو جائے گا ہر ایک نو وکھری اکھ نال ویکھے گا مارا جائے گا سنی مسلمانوں دو اکھاں دے پیچھے نور ایک ہے تے تینو ہر شے نظر اوندھی ہے تین نے نا پیچھے رسول بھی ایک نور ایک ایک نظر آؤں گا اور آلو اشاب تین نے جگہ رسول گا لالا دی قسم سارے ایک نظر آؤ گے جن دونوں جی، بھی دو نگر آنے نے بہنگا کیا آنے بہنگا جا جا اکھان نگر جنو آئے وہ بہنگا آدھے کیا آدھے ٹھیک اکھ والا جا اتری دکھان والا ہوا دوسو دیکھے اتری مار جڑے ہوں جہاں دو گا چڑھ سکتا نہ کسی ہو بچا ہو چار ہوں سوچے گا پاوا سوچے گا جی پیر اتنے رکھے گا تو ہے ہی نہیں اگلی ویچ او رکھے گا اتنے ہے ایویں نہ گھر جا سکتا ہے نہ جتی پا سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے نہ روٹی کھا سکتا ہے ایویں ہی اتری تا اترا جاوے گا دنیا تو سنی مسلمان سارے نبی رسولوں کیوں منگتے ہیں کہ سارے پیچھو خدا کی ذات ویختے ہیں

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو توفیق دیتی انہیں آخیا نام مرادو تے ساڈے دا مسئلہ نہیں اتنے مسئلہ ہے خدا دا جڑا خدا دے خدا کو دیکھو تو سب نبی رسول تمہارے ہیں الحمدللہ سنیا نو اللہ تعالیٰ نے وہی شاید عطا فرمائی ہے انہیں آخیا یار کلے کلے ہو کے نہ ویکھو رسول نو ویکھو آل کس کی ہے رسول کی صحابہ کس کے ہیں رسول کے ازواج کس کے ہیں رسول کے ارے سب کوئی تو رسول کا ہے رسول نو پہلے ویکھو باقی سب نو بعد جب رسول نو ویکھو گے تو رسول جنہوں نو ویکھن گے تینوں مننا پینا ہے اب سنی مسلمان ہے میں تینوں اپنا مذہب دس دیتا تینو ملاوڑا تین لڑا ملاوڑ اب ہم کیا کہتے ہیں ازواج رسول آل رسول اور صحابہ رسول سب تینوں ایک تھے تینوں ایک تھے ان کا مقصد ان کا طریقہ حیات ان کا گیتا زندگی تینوں ایک تھے صدیق ہے عمر ہے عثمان ہے علی ہے حسن حسین امیر معاویہ ہے اما ایسا تو کبرا صدیقہ ہے ساروں کا عقیدہ بھی ایک تھا طریقہ بھی ایک تھا مقصد زندگی بھی ایک تھا ان کا عقیدہ تھا تو ہی دے بندی طریقہ تھا رسالت محمدی اور مقصد سب کا آخرت کی بنا تھا ہاں۔ نہیں ہوں دور چڑھیا پر آ گیا ہاں؟ ککڑ ککڑ چڑیا چڑیا سی رخ دے پروں آ گیا ککڑ بانگا کھڑا تھے تھلے گی آ گیا انہیں آخیا سارا زان دیتی ہے تھلے لاؤ جماعت کرو تھلے لاؤ گڑ جی سمجھ گیا تے جماعت ہی تے میری کوشش نہیں بچنی سیا گڑ تھلے نہیں اتریا تو بھی سیا بن جا بھی آ کے آؤ جماعت کے ساتھ چلو تھلے وے کیا کر اترا یہ میں نہ ٹور پیا کر کئی گدڑ نے سجو ہر جگہ پتہ ہی لگا پرلے پاسو قدرتی شیر پہ آؤں جدو گدڑ نے نا شیر نو گدڑ گڑھ لگ پیا حضور کھڑو امام آ جماعت کراؤں گدڑ نے آخا جی تمام وزو چوٹے وزو جماعتی ککڑ تے شیر امام تے خدا دی کر وہ سنی مسلمانوں جڑا دنیا پرست ہے وہ کبھی بھی حسین کے مقام کو نہ جان سکتا ہے نہ مان سکتا ہے جو یہود پرست ہے وہ کبھی بھی آل محمد کے مقام کو نہ جان سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے اور جو غیرت مند ہوگا آخرت کا طلبگار ہوگا اس کو پتا ہے حسین کا مقام کیا ہے اب سنو ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے جیندے جاگ دے مسلمانوں اہل بیت پاک ازواج رسول اصحاب رسول تھوڑا ساڈا ایمان دی اتفاق ہے بھی دے اخلاق محمد اخلاق اور اخلاق محمدی دی ابتدا بھی غیرت ہے اور انتہا بھی غیرت ہے اخلاق محمدی کی ابتدا بھی صدیقی عثمانی الوی میں سارے پیار سنی مسلمانوں ساڈا دے عقیدہ ہے کہ امام امام غیرت کیا بولو امام امام الادب ہے امام الغیرت ہے امام الحکمت ہے امام العلم ہے ہر شہر امام ہے اساں وہ ہاں؟ غلام اساں کی ہاں؟ غلام لیکن ایک گل یاد رکھ جیڑی شہ امام ہوئے نا غلام بھی ہونی چاہیے فرق کی ہوئے گا امام تے غلام کا کہ امام کول جیڑی شہ ہے نا وہ پہلا ہے ساڈے کو بعد چاہیے وہ ساڈے کول تھوڑی آئی اور ساڈے بھی امام بغیرت دا امام حسین ہو سکتا ہے بغیرت دا امام حسین ہو سکتا ہے نہیں حسین کس کا امام ہوگا غیرت والے کا پینا غیرت والے کا کیوں کہ امام آنے نے بڑے نو غلام آنے نے چھوٹے نو جے غلام کو لکئی غیرت کوئی نہیں پہ غیرت یہ پھر غیرت مند کا اس غیرت مند اس کا امام نہیں ہو سکتا اور یہ کسی غیرت مند یہ ان کا غلام نہیں ہو سکتا حسین غلام ہوئے گا جیڑا غیرت والا ہوئے ہوئے گا گا کی غیرت والا ہوئے گا ہون دسو میرے ایمان عقید ہے سنی مسلمانوں ایک پاس حسین دی عزت غیرت ہے ایک پاس حسین دی جان ہے دسو امام حسین اپنی اسٹان زیادہ پیاریاں نے یا اپنی جان غیرت پیاری شاہ عزت بھی تو امام حسین مشاف تو پیاری شاہ کیڑی ہے عزت کیڑی شاہ ہے عزت غیرت اپنی دھی بہن زیادہ پیاری ہے حسین کی ذات ہے میں نا یہ دسو ایک ہے حسین دی جان دا دشمن ایک ہے حسین دی عزت دا دشمن حسین دا دشمن کیڑا ہے حسین کا دشمن کیڑا ہے جان کا بڑا دشمن ہے یہ عزت والا عزت والا اب بتاؤ یزید کی بات کرتے ہیں کتاباں لکھیا ہے جدو بیبیاں پاک گئیاں نے میدان دے وچوں یزید نے عزت دے آبرو نال انہاں بیبیاں نو گھر اپنے بٹھایا ہے تے عزت دے آبرو نال انہیں مدینے وچ پہنچایا ہے یہ مطلب نکلیا یزید حسین دشمن ہو سکتا عزت دا نہیں ہو سا بھی ایمان عقیدہ کہ جدو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے شریف باہر گئے بیبیاں پاک نال نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو وال برابر بھی خیال چاہتا بھی رستے میری عزت لٹیاں جان گیا میری عزت حملہ ہو سکتا ہے تے اللہ دی قسم حسین کدی بھی اپنی عزت نو میدان چ نہ لے جانا مدینے چ رکھن اوتھے نہیں سی لے جاندے امام حسین نے اپنی بیبییاں نہ رکھیاں نے حسین نے دسیا کہ میری بیبیاں جی میں مدینے میں جا رہی عزت دے نال اے میں عزت نال واپس بھی آن گیا دے اتنے کی ہوئی تاغ نہیں لگے گا

فوج دے قبضے چ نا ہوں سنی مسلمانو دوست ہوئے تے اکھیاں والا تے دشمن ہوئے تے اکھاں والا اندھا دوست نام مراد اکھیاں لے دشمن کو بد ہوندا اب دیکھو جیڑے آنے نے یزید حسین دا بہت بڑا دشمن سی جان دا بھی تے عزت دا بھی آج انہوں تو میں سوال کرنا کہ جدو مرد دے ہو گئے شہید میدان جنگ بیویاں کنہ دے قبضے فوج کے قبضے دشمن دی فوج کر لیکن یزید کے اندھے دشمنا حسین کے اندھا دوست نہ تیری انتی دشمنا یدید کو نقصان دے وے گی نہ تیری انتی دوستی حسین کو فائدہ دے وے گی انتا جو دوستا تیری دوستی حسین کی عزت داغ لاوے گی سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو بیویاں فوج کے قبضے بچے تو فوج جیویں کر رہے اگر جدید دشمن ہے آل محمد کی عزت کا تو حسین کی عزت کو میدان کربلا میں کون بچائے گا اس کا مطلب ہے والا دوست ہونا چاہیے اور جدید حسین کی عزت دشمن نہیں جدید حسین کی جان کا ہو سکتا ہے عزت کا نہیں جی میں عزت ہوں میں جدید پچا دی نے سوال ہے نقدی جواب دے یا ادھار انہوں دی مرضی تا کی خیال ہے جدو چور ڈاکو عزتان دے دشمن گھر وڑدے نے تے ایمانداری نال داسو مال تے لٹن تو بعد ادھر لٹدے نے ایک دشمن ہوندے جان دا ایک ہوندے مال دا ایک ہوندے عزت دا ایک ہوندے ایمان دا ایک دشمن ہوندا جڑا چاراں دا ہوندا چور آدھے نے مال لٹ کے جائے جانے نے ڈاکو آدھے نے مال لٹ کے لے جانے نے جان مار کے لگے جانے نے کوئی بد آدھے نے عزت لوٹ کے بھی لگے جانے نے اس کا مطلب ہے ہر چور عزت کا دشمن نہیں ہوتا ہر ڈاکو عزت کا دشمن نہیں ہوتا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا شدید دشمن تھا بتاؤ جان کا تھا عزت کا تھا یا مال کا تھا یا ایمان کا تھا حسین کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے لیکن حسین کی عزت کا دشمن نہیں ہو سکتا کیوں عزت کا دشمن منیے تو حسین کی عزت لکے میں بچاوے گا حسین کی عزت جب دنیا تک نہیں بچ دیا تو کسی کی عزت نہیں بچ سکتی اور جدید حسین کی عزت بچ گئی نے

میرا یہ عقیدہ ہے کہ جدید حسین کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے عزت رسول کا نہیں ہو سکتا عزت اسی طرح جس طرح حسین میدان میدان مدینہ سے لے کر گیا تھا جب واپس آئی تو بالکل اس طرح اسی طرح محفوظ تھی اس لیے کہ ایک ہے جان ایک ہے عزت حسین نے دین رسول کے لیے جان تو دے سکتا ہے لیکن عزت نہیں میں کہ نہیں مانتا یزید میں عزت میں دشمن اگر وہ عزتوں کا دشمن تھا تو فرشتوں کو کیسے بچاؤ گے کوئی انیا اندھا نہ بن یزید کا دشمن حسین دی عزت دا خیال کر وہ یزید دی دشمن آتا ہے کہ حسین دی عزت دا لٹوا چھوڑے سوال پیدا ہوتا ہے سمجھو میں غور نال گل بیٹھا کرے نا تساں بھی غور نال سنو جدوں فوجاں یزید دیاں گئیاں بندے تو ہو گئے سارے شہید ہوں سمجھو بیویا بیویا پاک کینے واسطے وہ تو فوج ہے اگر وہ فوج آل محمد کی عزت کی دشمن ہوتی تو عزت کو لوٹتی مال اللہ میرا عقیدہ نہیں مانتا لکھا کتاباں لکھیاں میں لکھا امام آخر کہ یزید نے حسین کے بی پیوں کو یزید کی فوج نے حسین کی مستورات کو خواتین کو مخدرات کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ خیمے سے نکل گئی یا خیمے سے نکال دیا یا کپڑے پھاڑ دیے یا کپڑے انہوں نے پھاڑ دیے ارے بد بخت انتھا دشمن نہ بن دید کا کچھ حسین کی کا بھی خیال کر لاکھ میں حسین سے بڑا امام نہیں مانتا کسی امام کی قلم غلط ہو سکتی ہے کتاب غلط ہو سکتی ہے سوچ غلط ہو سکتی ہے روایت غلط ہو سکتی ہے لیکن حسین کی عزت کو میں کبھی غلط نہیں ہونے دوں گا حسین کی عزت کا ہم دفاع کریں گے اس لیے کہ حسین کی عزت کا دفاع اس کے رب نے کیا اس کے نانا جی نے کیا جانا جی دشمنامہ ہو گیا نا اس کا دشمنہ ہو جیسے گئی ویسے واپس آئی کوئی بد وقت لوگ رواون کیتے پیسے کماون کیتے وہ مذہبی سوداگر دے تاجر او مذہبی سوداگر دے تاجر جڑے جدید کو بد ترین ہیں وہ حسین کی عزتوں کو جب تک میدان کربلا میں تار تار نہیں کرتے ان کی چادر تطہیر کو نہیں اتارتے ان کو پیسے نہیں ملتے اور لعنت بھیجتے ہوں تو حسین کی عزت کو تار تار کر کے ملے وہ برباد ہو بھی حسین کا اتنا بچاوے گا تو تیریاں بچڑ گیا سمجھو گے نہیں میں نہیں مانتا میں لکھ روایت میں نہیں مانتا میں آگا کہ امام تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن آل محمد کی عزتوں کی چادر کبھی تار تار نہیں ہو سکتی جدو لڑائی ہوئی ہے کوئی آل محمد کی عزت باہر نکل کے نہ رنی ہے نہ لڑی گھر دے سب روز عمت کا بہترین نمونہ چاہیے نہ کوئی بی بی خود بیمے چبار رہی ہے نہ پردے چبار رہی ہے نہ حجاب دکھا رہی ہے نہ سطر چبار رہی ہے نہ روب پکار کیتی ہے نہ پکار ہے حسین کی گھر میں اگر صبر نہیں تو سب بتاؤ حسین صبر کا گھر ہے کہ نہیں غیرت کا گھر ہے شبیر کا گھر ہے ارے جب حسین کے گھر والے بے شبرے ہوں گے اور بد کس پہ کس کی بیٹی کو صبر دے گا کس کی ماں کو صبر دے گا جب وہ کہے گے ارے رسول کے گھر والے تو بے شبرے تھے ہم تو صبر کرواتے ہو اب جب بیٹی کو صبر کی دعوت دے گا بیٹی صبر کر صبر کر صبر کر اس کو یہی کہے گا بیٹی تو بھی صبر کر حسین کا گھرانہ بھی صبر والا تھا بیٹی شرم کر چادر لا لا پردہ لا دیتا غیرت مک گئی گئی بن ایک ہی ہی کیتا وہ گا دسو میں کنے پیچھے چل رہا آکھاں گے بیٹی چلنے والی تو بن استاد بڑے نے امام بڑے نے اب اپنی بیٹی کو جب غیرت کی باری آئے گی تو حسین کے گھر کی غیرت بتائے گا جب صبر کی باری آئے گی تو حسین کا شبیر بتائے گا جب ادب کی باری آئے گی تو حسین کے گھر کا بتائے گا کیونکہ حسین کا گھر ادب کا گھر ہے غیرت کا گھر ہے علم کا گھر ہے شبیر کا گھر ہے تو بڑے لوگ ہیں سبحان اللہ وہ تو ہر چیز کا گھر ہے وہ امام الغیرت ہے امام الدب ہے امام الصبر ہے اس کے گھر اور خون کی بات بتاتا لاہور میں جاؤ لاہور میں بی بی پاک دامن سنیا اسی تو سن بی بی پاک دامن بی بی کہانی سنی جی سید احمد توختہ رحمت اللہ علیہ دیا اے بی بی بیٹیاں سن سید جنگ ہو رہی سی مسلمان دے ہندو دی ہندو پچھو دسے بیبے پاک دی عزت لٹن دی خاطر بیبے نے فرمایا مولا کریم سب غیر دا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے تھا زمین نے منہ پٹیا بیبیا وچ وڑ گئی نے لیکن اپنی عزت نو ہاتھ نہیں لواور دیتا چھ سو سال تو بعد حسین دے خون جتنی غیرت

دادا تو پوچھ گوش تو پوچھ آج میری میرے سلیمان لطاؤں میں لجپال کریم تو پوچھ تاؤں سے جب خاجل اللہ بخشتاؤں سوی تو پوچھ ہاں لجبالا حسینی بننا سوک ہے یا ہوک ہے او تینوں تسر کے حسینی بنتا کیسے ہے جب جاتا ہے تو پھر حسینی رہتا کیسے ہے جٹان کے پتر ہیں سارے جٹان کا کیا حال ہے سارا کچھ اتوں ہی آیا ہے پہلے ہمیشہ پانی آئے نا دریا کا تل بھری دے پھر چھل آؤں جی اللہ دے دین دی جد چھل لائیے نا سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے انہوں دے تل بھریا وہ جڑی چھل لائی ہو تیرے میرے کو لائی ہے میں تینوں چھل دی گل پہ سنا تل دیا زور تے پھر رب جاندا ہے میری معاشی ای خالہ اسی پچاسی سال عمر اکھا تو اکا رہ گئی آخری دنہ ویچ سال دو بالکل اکھا ختم ہو گئی میں کہ معاشی اے اکھیں چا شریعت دی روح نال جائز میں نو پوترا ساری عمر امراسا غیران تو ہاتھ نہیں لوایا جھوٹے پر لاد جی حسینی ہے جن کے گھر غیرت ہوگی وہ حسین ہوگا جن کے گھر جھنڈا والی ہوتا جھنڈے لگانے سے حسینی نہیں بنتا غیرت کا جھنڈا لگاؤ گے تو حسینی بنو گے ایک ہے مکان پر جھنڈا لگانا ایک ہے تھی بھین دے تے برکے تے غیرت دا جھنڈا لاونا او جھنڈا لاونا سو کئی تھی بھین نو غیرت دا جھنڈا لاونا او کئی میری ماسی خالہ ایں فوت ہو گئی نہیں یہ تے ہور اس تو ساڈے علاقے دا واقعہ پہلے شالی ہو جان شالی یہ اس طریقے دا شالی ہو جان اتنے چھپر پاوے نا ایک وڈا جا لڑا جا سٹے نا ادھر دیوار ادھر لار ساری سرے کے جوں دن شال جوگیاں چھپر جٹ مائی ایک رہندی سی جٹ گھر اندر رہندے سن چھپر نو اگ لگ چھپر نو اگ لگ ایک وچ اندر مائی رہ گئی ہے اگ بڑی تیز ہو گئی لوگ آدھے مائی جی باہر آ جا اگ لگ گئی ہے وہ آدھے نہیں یار میں باہر نہیں آنا میں غیر سارے کھڑے میں اپنی دن کے گہرا منہ نہیں دکھایا میں سڑ سکتی ہوں پر اپنا منہ نہیں نہیں وہ لوسی ملا بداری پیر

تھوڑے سوا لاکھ روپے شیر ملے دیکھو یہ غیرت ہے غیرت سیکھنی پڑتی ہے یہ مطلب نکلیا حسین نے اگر دنیا نو دیتا ہے تو کی مال دولت پیسہ دھن رن نہیں دیتا حسین نے سونیا شفت جنہیں شفتوں سب تو ویڈی صفت حسین دی غیرت ہے کیا غیرت ہے ہے نہیں وہ ہوگا جس کے پاس غیرت ہوگی غیرت مند کسے کہتے ہیں حسینی غیرت مند ہوگا بے غیرت حسینی نہیں ہو سکتا غیرت کسے کہتے ہیں غیرت مند کی نو نے غیرت مند نو آنے نے جڑا اپنے وکھاوے نہ ہور دیاں ویکھے نہ اپنیا وکھاوے نہ ہور دیاں ویکھے نہ انو آنے نے غیرت مند انو آنے نے غیرت مند سبحان اللہ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں تو سنی مسلمان ہو یہ غیرت آج اچھا جنہوں نے آخیا جا ماد اللہ سانو آدھے یزید یہ ہے حسین میں کیا ویک حسینیا حال حسینی تیری بیٹی کہاں ہے ڈیو میں کام کر رہی ہے حسینی ہاں جی آپ کی بچی کہاں ہے وہ فیصل مومر میں بسکٹ کھلا رہی ہے اے حسینی آپ کی بیٹی کہاں ہے وہ جہاز میں ایئر ہوسٹس ہے اے حسینی آپ کی بیٹی کہاں ہے وہ فلم میں حسینی ہے اور حسینی ہے یہ سب حسینی آپ کو کہتے ہیں ان حسینیوں کی عزتیں کہاں ہیں دفتروں میں ہوٹلوں میں بازاروں میں جہازوں میں بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار ان کی عزتوں کا مول ہے ارے تو حسین نہ لوگا تو حسین کی غیرت تیرے کو لوگی ساری کائنات کا مول ایک پاس ہے امت رسول پیڑ عزت مول ایک پاس ہے حسینی ہے سیاد ہاں جی سیدہ بچی کہاں کام کر رہی ہے جی بچی میری الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ ڈیو بس میں بیٹھی ہوئی کہار لئیے خدا دا فضل لیا کہاں لائیے یہ خدا دا فضل لینے دے فضل مت بلانا حسین دا سارا سامان مل جائے گا الحمدللہ للہ کا فضل فضل احمد سے ملتا ہے جو احمد کا نہیں ہوتا اس کو فضل نہیں ملتا ہاں جو احمد کا ہوگا وہ فضل احمد ہی ہوگا ملے اب بتاؤ مسلمانوں تم بتاؤ میں تم سے سوال کرتا ہوں مسلمان تھی بہن کا کتنا مول ہونا چاہیے تھوڑا خیال ہے دس بھی ہزار تری ہزار چالی ہزار پنجا ہزار چلو تس دے کچے پکے ہو گئے حسین تو پوچھ لینا حسین آسان مسلمان کی دھی بہن کا کتنا مول ہے جلیا دھیری بہن دے مول دلے تے دلال لینا غیرت مند دھیری بہن مول نہیں رہندے رہندے جنا کے دیری بی مل لوگ حسین نہیں ہوتے حسنی نہیں ہوتے علی کے نہیں ہوتے صدیق عمر عثمان کے نہیں ہوتے نہ محمد رسول اللہ نہ رب اکبر کے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کا مول لگاتے ہیں اور بیچ کر کمائی کھاتے ہیں وہ حسینی نہیں ہوتے حسینی وہ ہیں جن کی عزتیں بازاروں میں نہیں ہوتی گھر میں ہوتی ہے

جھنڈے نہیں بتائے گا حسینی کا ہے بتائے گا کا کو بتائے موت بوی اجو گا دس برکا سوا دی تھی پوا چاہ اللہ دکھا قسم حسین ہی راضی ہو سی حسین رب بھی راضی ہو سی

ہمارا جھنڈا جو ہے ہماری غیرت ہے ہمارا برقع ہے جب ہماری بیٹی کہیں جا رہی ہوگی نا برقے میں محرم کے ساتھ وہ بتائے گی حسینی کون ہوتے ہیں میرے کوٹھے دے جاؤ کوئی جھنڈا کوئی جھنڈا کوئی نہیں الحمد للہ جی جھنڈا کوئی نہیں نا ساری دو تین تین سال چار سال کی بیٹی بھی کدی باہر نہیں آئے گی میں حسینی میں کہہ رہا ہوں میں حسینی الحمد للہ حسین کا سامان ساڑے کو ہمارے پاس ہے ادب ہمارے پاس ہے حسین کا علم ہمارے پاس ہے حسین کا علم لندن میں نہیں جرمنی میں نہیں جاپان میں نہیں چائنا میں نہیں یورپ میں نہیں امریکہ میں نہیں جو یورپ اور امریکہ کا چکر کاٹتے ہیں ارے وہاں نمرود کا علم ہے حسین کا علم غوث میرے علی دے سارے لجپال مرشد کو ہے امام الغیرت امام حسین ہے جس کے پاس غیرت ہوگی اس کا حسین امام ہے جو بے غیرت ہے اس کا امام حسین نہیں ہو سکتا پردے پر غیرت پر آ کر فیصلہ ہو جائے گا کون حسینی ہے کون یزیدی ہے بیٹیوں کے مول تم لگاتے ہو یزیدی ہمیں کہتے ہو میں سوال کرتا ہوں جدید کی حکومت میں ایک عورت دکھا دو جس نے نعرہ لگایا ہو میرا جشن میری مرضی جدید کے دور حکومت میں بینک دکھا دو سینما دکھا دو تھانے دکھا دو چپلے دکھا دو ارے جس جس نگاہ میں حکومت کو اللہ تعالی نے قائم کیا رسول اللہ نے قائم رکھا سدی کمار عثمان علی نے اس کو قائم کیا اور حضرت امیر معاویہ کو اور امانت دے دیا اور نظام حکومت میں کبھی چکلے نہیں ہو سکتے اس نظام حکومت میں امت کی عزت بھی بچتی تھی رسول کی عزت بھی بچتی تھی دور مائی سین ماہن یزید دور سین ماہن یزید دور ارے تو یزید کا دور تو دیکھتا ہے ارے اندھے یہ دور بھی دیکھنا حسین کا بھی تو ہے یہ کہتے ہو جدید کا دور ہے اور یہ کیوں نہیں کہتا حسین کا دور ہے جدید بڑا ہے یا حسین بڑا ہے اگر اس دور میں کو تم پورا کہتے ہو جدید کی وجہ سے میں کہتا ہوں کروڑوں جدید ہوں تو حسین کی جتی مبارک کو ہاتھ کہاں لگا سکتے ہیں تجھ کو جدید بڑا نظر آیا حسین نظر نہیں آیا جس معاشرے میں حسین جیسا انسان رہتا ہو تو معاشرہ بھی سب سے بڑا آلہ ہوگا دیکھ لیا حسین کو نہیں دیکھا یزید کی نوسط ہے حسین کی کوئی برکت نہیں ہے سوئے یزید کی نوسط ہے یزید کی حکومت تھی تھی نا حسین کی تھی حسین کی حکومت نہیں تھی بتاؤ سوال ہے جواب حسین یزید کی حکومت تھی حسین کی حکومت تھی یا نہ تھی جواب دو یار چنگی گل ہے تھوڑے تو پہلے ہوا ہی چل پی انہیں جواب دے ہوا رحمت ہے بندے چپ بیٹھے ہوا جواب دین گیا حسین کی بھی حکومت تھی یزید کی بھی حکومت تھی یزید کی حکومت تلوار کے ساتھ جسموں پر تھی اور حسین کی حکومت نکاحوں کے ساتھ دلوں پر تھی حکومت جدید کی بھی ہے حکومت حسین کی بھی ہے جدید کی حکومت تلواروں کے ساتھ جسموں پر ہو سکتی ہے اور حسین کی حکومت نکاحوں کے ساتھ دلوں پر ہوتی ہے اچھا تو تم کو یاد ہے حسین کی برکت کہاں گئی کہ برکت کوئی نہیں حسین اچھا یہ جدید دی نوست بنی ہے حسین دی برکت چھوٹی ہے اساں تے نہیں من دے ساڈا تے ایمان ہے سبحان اللہ حسین دی ذات گرامی تھی ارے اللہ کے بندے یہ حسین کی نگاہی ہے نا جس پر پڑی داتا بنا دیا جب ہے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں تو کی نوسط نظر آ جاتی ہے حسین کی برکت کیوں نہیں تو میرے بابا اب سید کہنے لگا میں ایک سید کہ یار شہدان دی عزت نہیں کر دے چشتی میں کہ شیادہ اے داشا تو عزت کنو سمجھنا ہے شاڑے نزدیک سید دی سب تو پہلی عزت ہے کہ سید دی جری دھی بہن اس کو گھر چی میں محفوظ ہونا چاہیے انہیں زیور دی آواز باہر نہیں جانی چاہیے سمجھنے کیا خیال ہے میں کہ یار دور پٹھا آ گیا ہے یہودی کے دور میں رہ کر جدید کو روتے ہیں جتو جی اٹھ لنگ جا جی تو لے لے پستے نے جتو اٹھ لنگ لے لے پستے نے یہودی کے دور میں بہ کر جدید کو رو رہے ہیں یہودی کے دور میں بیٹھ کر یزید کو روتے ہیں میں کیا ایک سید کھڑا ہے مرید نو آدھا مینو خوہ ٹپا دے دھکا دے پچومتی آدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سید نو دینا دھکا خوہ ٹھا سید خوہ دگ پیا اتو میں چشتی ویکھدا کھڑا سا میں شید نو باہر کڈیا شاپ جا ڈبدہ ہاتھ بھی آ جاؤں چکر پڑو تو پیر بھی آ جا ہوں جدو میں سدان کو پکڑ کے باہر کھڈیا تو سوبا تو چشتی بڑے گستاخ نے آخر میرے تو پڑ کے باہر کھیا میری کام کم میرے تو پوچھتا تے صحیح حضور کتوں پھڑا

تو آخ یار دکے والا تو بڑا دبگار سی دے کنڈن والا چیشتی تو بوبا لتان پھڑی آؤں وہ دھکا دینے والے تمہارے دوست ہیں اور تانو یہودی دے خوں وچو کڈن والے دشمن دے افسوس ہے تیری حسین کا والا ایسی بات نہیں کر سکتا جس کے دل میں حسین کی عظمت ہوگی اور جس کے جسم میں حسین کا خون ہوگا وہ فیصلہ کرے گا میرا دوست وہ ہے جو یہودی کے خوں سے نکالتا ہے نہ کہ دھکا دیتا ہے پگ جا پیا گارا یہ جی پندرہویں صدی دا مرید شگرد بیٹھا وہ لقبا نو شروع ہو گیا حضور حضرت علامہ مولانا کہارے وال جبارے وال ہلت وال غفران وال کفران و تغیان حضرت اعلی کی پاگ میں انگارا او جے تک شولا اٹھیا پاگی کی چاٹ تے زلفاں وی استاد نے آ کے وہ بھول ہوندا پوترا دے وہ جلدی پہلے چا آ کے دینا میری پگ لکما نے لکما کوئی تیری غیرت کی پگ سڑ گئی ہے چیشتی غیرت دی کی پگ سڑن گی دین ان شاء اللہ تیری غیرت نو اگ لگے گی سڑتی پی نو اگ لگ گئی فورا تیار ہو اور خبردار جے تینو جے سانو تیرا منہ مارتا ہے جے چپ کر جائیے سانو حسین دا منہ بھی مارتا کہ بولو میرے بیٹے کا نہ دیکھو میری بیٹی کو دیکھو بیٹا باہر ہوے بیٹی دی گل ہے پتر باہر بھی ہوے تے عزت نہیں مکدیاں عزت باہر ہوے عزت مکدیاں نے

سارے منہ سید تو تہاڈے سارے منہ ایک پاسے امام حسن حسین دا منہ مبارک ایک پاسے اسے دے صدقے دے تیرے منہ دی قدر کر رہے ہیں حسین کی عزت ہے شانو جڑو ویکھدے ہیں دفتر وچ بازاراں وچ ہوٹلاں وچ گڈیاں وچ حسین دی عزت سودے کھوا رہی نے حسینی کو حسینی اے حسینی بسکٹ کھاؤ گے بوتل پیو گے اگے سکھ بیٹھا ہے ہندو بیٹھا ہے یہودی بیٹھا ہے بس ایک کمینہ بیٹھا ہے حسین کی عزت جو میدان کربلا میں جدید نے نہیں لٹی آج حسینیوں نے حسین کی عزت کا مول لگا دیا ہے وہ تاجرو جو حسین کی عزت کا مول لگائے وہ دلال ہے دلہ ہے حسین نہیں ہو سکتا وہ حسین کے در کا جو کتا ہے اس کی عزت وہ نہیں ہو سکتی حسین کے در کی کیا ہوگی کیا مذہب ہے الحمد للہ سانو پتا لگ جائے سیداں کا پنڈ ہے الحمد للہ میں نہیں لگتا کہ سید آدھی تو دید نہ پا جھوٹے دلانا اتنے آن گیا خبر لگن گیا خبر قیامت کے دن پتہ لگے گا یہودی کون تھا حسینی کون تھا جدیدی کون تھا کتا وفادار ہوے تے حویلی وچ کوئی شے بار ونجن دے تے جے ونجن دے وچ ول کے آندے نام مراد لوسی ہے کیا ہے لوسی بازاری ہے اللہ دے بندے کتا وفادار ہوے جے دو چار ٹکڑے کھادے ہوویں او حویلی وچ کوئی شے مالک دی نہیں جان دیندا تے اساں دے سارے زندگی ٹکڑے ہی حسین دے در دے کھادے نے حسن دے در دے پلیا علی دے در دے پلیا سدی کمار عثمان دے در دے پلیا امیر معاویہ دے در دے پلیا الحمدللہ ساڈا جسم پیراں تو لا کے سر تک ساڈا جسم بھی ساڈے رسول دے صدقے ساڈی روح بھی ساڈے رسول دے صدقے ہمیں دنیا بھی انہی کے صدقے ہمیں جنت بھی حسین کے صدقے میں ملے گی سمجھو گے نہیں ایک بغاڑی میں بیٹھا بس ہنجو نہیں جدو درد ود جامن ہنجو مکو لا لا کس کی بیٹی ہے ہاتم تائی کی بیٹی آتی ہے رسول اللہ کے پاس خاتم تائی دی نسل رحمت اللہ چادر پواؤ کالی کملی دے سر سٹی ہے ارے تائی کی بیٹی کو محمد رسول اللہ نے ننگے سر نہ رہنے دیا اپنی کالی کملی کی چادر خاتم تائی کی بیٹی پر ڈال دی آج امت رسول آل رسول کی بیٹیوں کی چادریں تاتار ہے کال ہے جو آل محمد کے سروں پر چادر ڈالے گا اتارنے والے تو یہ چادریں پہنانے والا کون ہے جتنی آپ کو حسینی کہتے ہیں ہم کو یدیدی کہتے ہیں یہ حسین کی عزتوں کے سودے بھی کرتے ہیں اور چادریں بھی اتارتے ہیں اور یہ حسینی غلام بیٹھا ہے جو اپنی جان دے سکتا ہے حسین کی عزت کی چادر کبھی تار تار نہیں ہونے دے گا چلو بھائی یزید کا ملک ہوتا حکومت ہوتی آل محمد بھی عزت ہوتی تو ہم کہتے بابا یزید ہے دشمن ہے دشمن کے ملک میں ہر کوئی دشمن بھی عزت ہی ہو سکتا ہے تو اب ہم پوچھتے ہیں اس کا کیا نام ہے اسلامی ملک قوم تعلیم اسلامی اب کیوں عزت ہے محمد تار تار ہے یہ میرے پاس کتاب ہے شکول کی بارہویں کنویں دی بارہویں اور بدل ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن بارہویں سبھی پڑھتے ہیں اور اس میں کیا ہے وہ چنڈی گڑھ چھوڑنے نے مچھر پون پون کے پینے دورے جا آ گئے اے میرے کو کتاب ہے یہ تصاویر سنی مسلمان اللہ کی قسم بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا تصاویر تصاویر علمی اے نام لکھے کھڑے جنہوں نے اس کتاب دی تصدیق کی انہیں بڑی بہترین کتاب ہے علمی کتاب ہے یہ یارہ سید ہیں ترے سدیاں یارہ سید تین سید سادیاں اے کتاب اے تصویر جی تمہوں نظر آ جائے تو تا حق بنتا ہا تو میرے والے پاس لاؤ روشنی دیکھو یہ عورت ہے بالکل نگی یہ عورت ہے یارہ سیادوں نے دس دس کی تین یہ عورت بالکل ٹھیک ہے جا جاجا نے آخے عورت کا نمونہ ٹھیک ہے پھر کتاب لکھنے والے نے کیا کیا جس نے انتشاب لکھا انتشاب کا مطلب ہے یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ تصویریں بہت اچھی ہیں یہ علمی تصویریں ہیں یہ آپ کا فائد ہے اور یہ ننچے تصویریں میں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کر رہا ہوں سید کی قدر نہیں کرتے اس سید کی قدر کریں گے جو سید الانبیاء کی کرے گا جو دین رسول کی قدر کرے گا ہم اس کے در کے بھی کتے اب یہ میرے پاس کتاب ہے اس کا نام ہے افکار سر سید کیا بولو یہ شکول وڈا ہے کالجاں بھی یونیورسٹیاں بھی وڈا آخری یہ سر سید ہے سید دے سے آخری داغ ہے جڑا کدی سید لا نہیں سکتے اس کتاب افکار سر سید حوالہ غلط ہوئے جو چور دی سزا میری یا میں حویلی لکھے بلا جامی یا آپ لاہور اب یہ سر سید سکولوں کا بڑا کیا کہتا ہے سنا دوں ہزم ہو جاوے گا کہ دشمن کس جو سید کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں جو سید انبیاء کے دار کا کتا ہے وہ اس کا بھی نوکر یہ افکار ہے سر سید سر سید نے قرآن پاک کی تحریف کی ادھر نہ رکھے جدوں آیا نا مسلمان احرام باندھتے ہیں حج دے عمرے دا وہ چٹی چادر اتنے چٹی چادر انرام آنے اب اس احرام کو جس کو خدا نے حکم دیا خلیل اللہ علیہ السلام نے تیار کیا اور محمد رسول اللہ نے پہنا خدا کا حکم خلیل اللہ کی تیاری رسول اللہ کا لباس اب اس لباس کو سر سید کیا کہتا ہے سنا دوں تھک گئے ہو ہر بار کلمہ مکلمہ کہہ رہا ہے احرام کے وقت تہ بند باندھنے اور بغیر قطع کیا ہوا پہننے کا کپڑے کا پہننے کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کا رواج زمانہ جہلیت سے برابر چلاتا تھا اور اسلام میں بھی قائم رہا جہلیت کا رواج تھا اسلام میں بھی تاکہ کوئی تعلیم یافتہ سکول والا سر سید کا شگرد پڑے گا وہ کہے گا ہمارا گرو تو لکھ رہا ہے جہلیت کا لباس ہے تو اسلام میں بھی قائم رہا اسلام مطلب اسلام اسلام کا نام نہیں اسلام جہلیت کے رسموں کا نام ہے اب آخری لفظ محمد رسول اللہ نے شروع سویلیزیشن کے نم زمانہ میں ابتدا ہوئی تھی کہ زمانہ میں بھی اسی واسیانہ صورت کو کس صورت کو جدو مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تلے چٹی چادر بنی اتنے چٹی چادر پاتی ان ہو گیا اے احرام پاؤن والے آدھے محرم یہ یا حج پایا جاندہ یا عمرے وچ شر سید آتا ہے جب رسول اللہ نے یہ لباس پہنا تھا تو اس وقت آپ واشیانہ صورت میں تھے کیڑی صورت ہے جی؟ واسی کنو آدھے ڈنگر میں

نبی صدیق شہید علی حسن حسین سب واسی ہو گئے یہ سید کہتا ہے سب واسی ہے انگریز تہذیب یافتہ ہے ایسا سید کافر اعظم ہے میں سید اس کو مانوں گا کہ ساری کائنات ایک پاس ہے محمد رسول اللہ کے درد کتا ایک پاس ہے سفا نمبر ایک سو چونتیس سفا نمبر دس رسول نو واشی لکھن والا تیرے تبالا دا کیوں استاد ہے آن گیا خبراں تے لگن گیا خبراں پتہ نہیں تساں مسلمان سکھی کتھوں ہے اتنا بڑا کافر اعظم تو تمہارا محسن اعظم ہے یہ کتاب میرے پاس ہے حوالہ غلط ہو تو یا لویلی لکھے میں بلا لینا یا لاہور چ جانا یہ اس نے کہا رسول کو اسلام کو قرآن کو تہذیب کو سنت کو احرام کو خانہ کعبہ کو کہہ رہا ہے واشت ہے واشیانہ لباس ہے واشیانہ صورت ہے حسین کو واشی کہتا ہے علی کو کہتا ہے وہ تم کو کیوں ہزم ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم دنیا پرست ہیں تو سید کے سر سید کے راستے سے ہم کو پیسہ ملتا ہے تنخواہ ملتی ہے اس لیے یہ ہمارا موسن ہے چشتیاں نل کا دا ویرے اٹھ نگل گئے ہو مچھر کیوں پون پون کے دے ہو ہاں چشتیوں کا یہی گنا ہے انہوں نے آ کر تمیز کی ہے کہ ایک یہودی سید ہے اور ایک حسینی ہے جو ہمارے رسول کو واشی کہے اور یورپ کے واشیوں کو انسان کہے تم کہو یہ سید ہے اس کو سید کہنے والا بھی کافر اس پر کروڑوں مانتے ہوں انتہا کر دیتے ہو سنتے ہو انتہا کر دیتے ہو وہی رسول نہیں ہے جو اس میں ہے اس کو واشیانہ صورت والا لکھا اس کو واشیانہ لباس اسلام کو واشیانہ لباس اور رسول کو واشیانہ صورت والا کہا اب یہ تمہارا موشن ہے مربی ہے استاد ہے کیڑا سید ہے جنہیں سکول سار سیدھوں نہیں دکھتا پتر دی کیڑا پیر ہے جنہیں پتر پتھر دھی نہیں دیتا افسوس تین کیا کہ ناروں سے حسینی نہیں بنتا کردار سے یہ آخرا میں حسینی ہوں نہیں ہو سکتا حسینی سیرت سے بنے گا کردار سے بنے گا نعرے اور آواز سے نہیں بنے گا اب بتاؤ بتاؤ ایمانداری پاکستان جتنی بھی حسینی نے سارے نے تے کوئی حسینی دسو جہی اشتہار چھپا کے دیوانہ نام لا رہے ہوں ستر سال تو اللہ تعالی رسول صحابہ اہل بیت قرآن لکھیا اے میرے کو گی پی ہے کار میں لیا بھی کھولو کھولو فلیکس اشتہار نہ لتھے نظر آن جو میری من نہیں اچھا یہ دسو جڑے ووٹ والے فلیکس ہوتے ہیں انہوں نے لکھا کر ماشاء اللہ ان شاء اللہ نسر من اللہ و فتن کری قرآن لکھا کہ نہیں فلیکشن لگتے ہیں میں تقریباً تقریر دے دوران پورا پاکستان پھرتا تے جدو میں پنڈا تھا میں جو لنگا نا میری دید ہوں تھا پیاں دے گویاں دے اٹھے کیوں مجھ کو پتا ہے یہ قوم قرآن کو ادھر اتنے رکھے گی وہ جتھے پھر تھاپیاں اتنے تلے تھاپیاں تلے فلیکس اتنے تھاپیاں پھر انہوں بارش تو بچاؤ کی خاطر اتنے بھی فلیکس ان شاء اللہ اوپر ماشاء اللہ اوپر نہ من اللہ و فتن قریب اوپر جیڑی قوم تے امت قرآن تے رسول دے ناما نال اپنے تھامے تھاپیاں دے گویاں دی حفاظت کرے انہوں نے تسا ہی آشک جنتی آ کے میری زبان موڑ ہے حسین کے نام سے ہزاروں اشتہار چھپتے ہیں دیواروں پر لگتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں حسین ہی گراتے ہیں ہم جدیدی اٹھاتے ہیں آنکھیں نہ مانگے تو کتنے کو بھی ہے سیل بھی آنکھ مانگے سنگڑا تینوں پتہ لگے حسینی کون ہوتا ہے یدیدی کون ہوتا ہے حسینی تو چھاپو تساں سٹو تساں پیشاب وچ جاون نالیاں وچ جاون روڑیاں وچ ملن تے اساں یزیدی حسین کا نام نیچے نہیں جانے دیتے اٹھاتے ہیں صاف کرتے ہیں خشبو لگا کر متھے دے لگ دے حسین دے نام کیتے قرآن مال بنایا ہوئے قیامت جو آونی آخر یہو جی اکھاں والے بنن گے تے آوے گی جو حسین جو اٹھا کر چوم رہا ہے یہ ہے پھر یزید کس کو کہتے ہیں ہم تو اٹھانے والے حسینی کو دیکھو بیٹی کہاں ہے بابا میری دفتر میں ہم یزیدیوں کی بیٹی کہاں ہے گھر میں ہم تو اپنی بیٹی کو کبھی نہیں زیادہ دیں گے بیٹی مسجد میں جاؤ ہم یزیدی ہیں ہم ہیں ہیں یزیدی بیٹی کو کیا کہتے ہیں بیٹی مسجد میں نہیں جانا تم حسینی کا کی کام ہے جہاں تک جاؤ جھولے لال سب حسین تیرے نال ہے جہاں تک جاؤ چلی جاؤ گے نہیں افسوس ہے سنی مسلمانوں مقام محمدی کی ابتدا بھی غیرت سے اور انتہا بھی غیرت پر حسین کے مقام کی تھی ابتدا بھی غیرت سے اور انتہا بھی غیرت پر ہے اور الحمدللہ جس کے پاس غیرت ہوگی نا وہ حسین ہی ہوگا بغیر تھی ساڈے جو تے غیرت ساڈے دشمنوں میں بچھانچ گل مک جا گل مک جا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگلے دن میں پرسوں گیا سیال کو اتے ایک سید ان دا نام سی افتخار حسین شاہ المعروف ظاہر شاہ بڑا آفتان ہے سید ہے بیٹی وہ اٹھی ہے ووٹوں دے انہیں تصویر جا بجا لائیاں نے یز حسینیاں نے لوائیاں نے جھوٹے دے لانت ہوئے جدو مینو دسیا نے یاری نے اٹھی کھڑی ہے میں ہائے حسین وائے حسین محرم کو نہیں وہ تو حسین کی عزت کا دن ہے شہادت کا دن عزت کا دن ہے اس دن نہ پیٹو نہ روو نہ ہائے وائے کرو جب حسین کی عزتوں کو دیواروں پر لٹکا ہوا دیکھو تو اس وقت وائے حسین کرو ہائے حسین کرو

بتاؤ کون حسین ہے کون یزیدی ہے فیصلہ تو کا لیکن تیرے فیصلے کے نال حسین یزیدی نہیں بنے گے کدا کچا فیصلہ ہم بتاتے دو اللہ جی قسم کر دیا نہ سید سید سید جتیاں بھی سارا دل نہیں کرنا ساری دین ہم یہ کہتے کیا ہے لیکن تیرے میری تباہی ہوئی پئی پی ہے اب ایک بات ایک طرف ہے یزید اور یہودی یزید اور جب یزید اور یہودی کٹھے مقابلے ہوں گے تو ہم یہودی کو چھوڑ دیں گے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جب یزید اور حسین کا مقابلہ ہوگا ہم حسین کے ساتھ ہوں گے یزید کے ساتھ نہیں جب یہودی اور یزید کا مقابلہ ہوگا تو یہودی کے ساتھ نہیں یزید کے ساتھ ہوں گے اور جب حسین اور جدید کا مقابلہ ہوگا ہم حسین کے ساتھ ہوں گے جدید کے ساتھ یزیدی ہیں ہم حسین ہی ہیں ہم حسین ہی زبانیں نہیں کردار بسائے گا آگ سے فیصلہ نہیں ہوگا خدا کے قرآن سے فیصلہ ہوگا تو سنی مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی امام حسن حسین دے صدقے ازواج رسول اصحاب رسول آل رسول ذات رسول دے صدقے اللہ تعالی سب کو دنیا اور آخرت دی صلاح فلا نصیب میاں صاحب دے کا والد کا نام علی احمد صاحب دے والد میاں اسلم صاحب اللہ تعالیٰ غوث پاک دی عزت دے صدقے میاں سلام صاحب دی بخشش فرماوے اسا سب کو ہدایت بخشے اسلامی زندگی ایمانی موت نصیب فرماوے اسا سب کو ادب غیرت ایمان اسلام نصیب فرماوے خاتمہ بالخیر نصیب فرماوے جیوے اسا کو اللہ سی زندگی صدیق والی دے وے موت علی والی قبر حسن والی تے آخرت حسین والی عطا فرماوے وصلی اللہ علی النبی الامی والی وسلم